السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلا لیکچر میں ہم نے اسٹارٹ کیا کہ کمپوزیشن کے کانسیپٹ کو کیسے سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کمپوزیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا اسینشیل کمپوننٹ ہے اسینشیل پارٹ ہے دونوں میں ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے تو اسے کیسے سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کیا جائے گا ہم نے اسٹوڈنٹ کی کلاس جو کہ بہت دیر سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں جس کا کوڈ بھی ہم نے دیکھا تھا اسی کو لیا اسی کو ماڈیفائی کیا تاکہ اسٹوڈنٹ میں اور نیم میں ہول پارٹ کا ریلیشن شپ کریٹ کیا جا سکے اور وہ ہم نے اسٹرنگ کی ایک نئی کلاس بنائی اس کلاس کو ہم نے ممبر کلاس بنا دیا اسٹوڈنٹ کی کلاس کا اور ہم نے میک شور sure کیا کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کمپوزیشن کا ہے ان دی سینس کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کلاس کریٹ ہو اس کا سب آبجیکٹ نیم وہ بھی کریٹ ہو جائے اور جب اسٹوڈنٹ کی کلاس ڈائی ڈاؤن کرے تو نیم کی کلاس یا اسٹرنگ کی کلاس جو کہ اس کا پارٹ ہے وہ بھی اسی وقت ڈائی ڈاؤن کر جائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہول کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو سی پلس پلس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ اس آرڈر میں کال کیا جاتا ہے کہ پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے ہول آبجیکٹ بعد میں کریٹ ہوتا ہے اسی طرح جب ہول آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہوتا ہے اور پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر بعد میں کال میں ہوتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا ٹاپک اسی ٹاپک کو لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہی پکچر دوبارہ سے میں نے اسکرین پہ دکھا دی ہے جو کہ ہم نے کمپوزیشن کے سٹارٹ میں شروع کی تھی اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے اور وہ کمپوز کر رہی ہے اسٹرنگ کی کلاس کو اسٹرنگ کی کلاس نیم ڈیٹا ممبر جو ہے اسٹوڈنٹ کا اس کی ٹائپ اسٹرنگ رکھ دی ہے ہم نے اور آپ اسٹرنگ کے اور اسٹوڈنٹ کے اسکرین کے اوپر ریلیونٹ ممبر فنکشنس بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مین پروگرام لکھا تھا ایزمپشن یہاں پہ ہے اور جو کہ پچھلے لیکچر میں آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اسٹرنگ کا آبجیکٹ بھی ہم نے اسٹرنگ کی کلاس بھی بنا لی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کی کلاس بھی بنا لی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس کا ایک آبجیکٹ اے اسٹوڈنٹ کے نام سے بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے فاخر ہے رول نمبر اس کا ایٹ نائنٹی نائن ہے اور اس کا C G P A three point one ہے اور اس کے بعد ہم اس کا نیم جو ہے آؤٹ کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر اور یہ مین پروگرام ختم ہو رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کا اے اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ ہوا اس کی کریشن سے پہلے اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر کال ہوا تاکہ اسٹوڈنٹ کا نیم ڈیٹا ممبر جو ہے اسے کریٹ کیا جا سکے اسے لائف دی جا سکے سو نیم سب آبجیکٹ کو پارٹ آبجیکٹ کو پہلے لائف دی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہول کا دیٹ از اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اس کے بعد نام جو ہے فاخر کا وہ پرنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد مین پروگرام ختم ہو رہا ہے آبجیکٹ اے اسٹوڈنٹ ڈسٹرائے ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ ہول کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہو رہا ہے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد part object name string type کا جو آبجیکٹ تھا وہ ڈسٹروائے ہو رہا اسکرین پہ میں آپ کو کنسٹرکٹر کا کوڈ دوبارہ دکھانا چاہ رہا ہوں اب دیکھیے کہ کنسٹرکٹر کے کوڈ میں پہلی لائن ہے جو کہ آؤٹ پٹ کر رہی ہے اسکرین کے اوپر کنسٹرکٹر کولن کولن اسٹوڈنٹ اور ابھی پچھلی اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ آؤٹ پٹ میں سیکنڈ لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے پہلے اسٹوڈنٹ کلاس کے تینوں ڈیٹا ممبرس کو لائف مل چکی ہوتی ہے نیم کو بھی لائف مل گئی تھی اسی لیے کنسٹرکٹر کولن کولر اسٹرنگ کی آؤٹ پٹ اسکرین پر آ چکی ہوئی تھی سو so, جب باڈی میں اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کی باڈی میں ایگزیکشن پہنچتی ہے تو دوسری لائن ہے name dot set string name data member جو کہ پارٹ آبجیکٹ ہے وہ اس وقت کریٹ ہو چکا ہوا ہے اب اس کا member function set string call کیا جا رہا ہے اور جو بھی پیرامیٹر میں نام آ رہا ہے اب اس سب آبجیکٹ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنا نام یہ اپ ڈیٹ کر لو یا سیٹ کر لو سو so, پہلے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا نیم کا جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ لائن آئی تھی اسکرین کے اوپر اور میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر جو پہلی لائن ہے کنسٹرکٹر کولن کولن اسٹرنگ یہ اسٹرنگ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ آئی سو so, پہلے اسٹرنگ کا ایک ممبر فنکشن کال ہوا کنسٹرکٹر اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر میں سے اس کا دوسرا ممبر فنکشن کال ہوا set string name dot set string so this is کام ایک ہو رہا ہے لیکن دو ممبر فنکشن کال کرنے پڑ رہے ہیں اسٹوڈنٹ جو آبجیکٹ تھا اس کا نام فاخر سیٹ کرنا تھا اور ہم نے اس کے لیے پہلے آبجیکٹ بنانا پڑا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کہہ کے اور پھر سیٹ اسٹرنگ کہہ کے اس کا نام فاخر سیٹ کرنا پڑا کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جیسے ہی نیم کا سب آبجیکٹ بنے اس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی انیشلائز ہو جائے فاخر کے ساتھ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کنسٹرکٹر کے جتنے مرضی چاہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر لکھ سکتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے اور یہی ہم کرنا چاہیں گے please look at your screen now to assign meaningful values to the object the function set string is called explicitly in the constructor in the constructor of student تو this is an overhead default constructor اس کے بعد سیٹ اسٹرنگ کا member function sub object name in the student class can be initialize using the constructor اگر ہمارے پاس کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے جو کہ ڈائریکٹلی نام ایز اے پیرامیٹر لے رہا ہے تو ہم چاہیں گے اسے کال کر لیں تاکہ جیسے ہی آبجیکٹ بنے آبجیکٹ بنتے ساتھ ہی انیشلائز ہو جائے فخر سے انیشلائز ہو جائے how the overloaded appropriate overloaded constructor should be call of a sub object اور وہ اسکرین کے اوپر آخری لائن دے رہے ہیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے سینٹیکس کو یوز کرتے ہو so our solution is that in the string class we will define an overloaded constructor اور آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسٹرنگ پیرامیٹر کریکٹر اسٹار یہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے جسے اگر ہم پوائنٹر دیں تو وہ اپنے جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے اسے اسے سیٹ کر دیتا ہے appropriately let's look at the code for this overloaded constructor parameter is character star S T R سب سے پہلے چیک کر رہے ہیں کہ کہیں یہ ایس ٹی آر جو کہ پیرامیٹر دیا گیا ہے یہ نل تو نہیں ہے اگر یہ نل نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی ایسی میمری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جس میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے اس کی لینتھ گریٹر دین زیرو ہے تو اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ کیونکہ یہ کنسٹرکٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو اسٹرنگ کا آبجیکٹ ہے وہ اٹ سیلف کسی ویلڈ میموری کو پوائنٹ نہیں کر رہا سو so ہم یہ کریں گے کہ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا میمری ڈائنامیکلی ایکوائر کریں گے syntax is there new string length S T R plus one اور اس کے بعد کاپی کر لیں گے جو کچھ جس چیز کی طرف پیرامیٹر کا پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے سب کچھ کاپی کر کے اس ڈائنامک ایلوکیٹڈ میموری جو ہے اس میں یہ کاپی کر دیں گے اگر جو پوائنٹر پاس کیا گیا ہے وہ نل ہے تو دوسری صورت میں ایلس پارٹ میں ہم P T R is equal to null کر رہے ہیں اور اینڈ پہ سی آؤٹ کروا رہے ہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوا اب دیکھیے اسٹوڈنٹ کلاس کا کوڈ چھوٹا سا جو ہمیں چاہیے ہے float G P A int roll number string name اور وہی کنسٹرکٹر وتھ ڈیفالٹ ویلوز باقی چیزیں ارریلیونٹ ہیں ہمارے کے لیے now this is the modified code of constructor for student ابھی چند لمحے پہلے آپ نے پرانا کوڈ بھی دیکھا تھا اب یہ کوڈ دیکھیے اس میں جو چینج آئی ہے وہ یلو میں آپ کے سامنے ہے جیسے ہی پیرامیٹر ختم ہو رہے ہیں فلوٹ جی رائٹ پیرنتھس اس کے بعد ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ شروع کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کیسے لکھی جاتی ہے کنسٹرکٹر کی پیرامیٹر لسٹ جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کولن لکھ کے اور ممبر انیشلائزیشن لسٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ جو ہے پیرامیٹر لسٹ ختم ہونے کے بعد کولن کہہ کے ہم نے یہاں پہ ہم ایک کام صرف کر رہے ہیں کہ جو ممبر آبجیکٹ ہے اس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہے اور وہ ابھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا تھا that is name left parenthesis and right parenthesis اب ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں کال کر رہے ہیں ہم وہ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں جو ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اور وہ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے so this is another example where you the programmer can explicitly call the constructor default constructor call کیا جائے اب ہم explicitly overloaded constructor member initialization list سے کال کر رہے ہیں اور اس کنسٹرکٹر کو کہہ رہے ہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کو کہ آپ اپنے آپ کو انیشلائز کر لو اس سی اسٹرنگ سے اس نام سے جو یوزر نے پیرامیٹر کے طور پر پاس کیا ہے اور اس کے بعد کوڈ دیکھیے آپ کنسٹرکٹر کی باڈی کا کنسٹرکٹر کی باڈی میں سے اب نیم ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ کا جو کوڈ تھا وہ اب باڈی میں نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کام وہ سیٹ اسٹرنگ کا فنکشن کر رہا تھا وہی کام اب ہم اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر سے لے رہے ہیں جو کہ ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں لکھا ہے اور اس کے بعد باڈی میں باقی دو ڈیٹا ممبر انیشلائز ہو رہے ہیں سو اب ہوا کیا ہے ایفیشنسی گین ہو گئی ہے آبجیکٹ اسٹرنگ ٹائپ کا آبجیکٹ نیم کے لیے اس کا ایک ہی ممبر فنکشن کال ہو رہا ہے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اور اس سے اس آبجیکٹ کی ویلو بھی انیشلائز ہو رہی ہے نام فاخر کے اوپر یہ بینیفٹ ہوا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا کہ ہم جون سا مرضی چاہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں سب آبجیکٹ کا آئیے اب اس سے ریلیٹڈ اسکرین پہ کوڈ دیکھتے ہیں کوڈ وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا مین فنکشن میں ہم اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کو پیرامیٹرس پاس کر رہے ہیں فاخر جس کا رول نمبر 899 ہے اور اگین اس کا نام پرنٹ کرا رہے ہیں دیٹس اباؤٹ اٹ جی آؤٹ پٹ دیکھیے اس پروگرام کی اب یہاں پہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے پچھلی آؤٹ پٹ میں تھی کہ آپ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے تھے اور اس کے بعد سیٹ اسٹرنگ کال ہوتا تھا اب یہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اور اسی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر سے فاخر کا نام سیٹ ہو رہا تھا اور اگین یہی ایک پوائنٹ تھا باقی میں آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکا so please for the sake of efficiency whenever there is a relationship of whole part between two objects and you want to initialize the part object with a specific value use member initialization list of whole objects constructor to call the appropriate overloaded constructor of the part object جیسا کہ ہم نے اس کیس میں کیا اب ایک اور کیس لیجئے آپ کے سامنے اسکرین پہ یو ایم ایل نوٹیشن ہے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا انریچ کیا ہے کہ اس میں فلوٹ بھی ہے اس کا جی پی اے جو ہے اس کا رول نمبر بھی ہے اس کا نام بھی ہے اور اب ہم نے اس کا ایک اور پیرامیٹر ڈیٹا ممبر ایڈ کر دیا ہے ڈیٹ آف برتھ جسے ہم برتھ ڈیٹ کا نام دے رہے ہیں اور اس کی ٹائپ ڈیٹ ہے تو لازم بات ہے اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اسٹوڈنٹ پیدا ہوا تو ڈیٹ کا ڈیٹ اس کی سیٹ ہو گئی پرسنس ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو اس کی ڈیٹ بھی ڈیٹ آف برتھ بھی ایک قسم کی اس کے ساتھ ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں رہ جائے لیکن وہ پرسن کا انٹیکرل پارٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے اگین یہ ماڈل کیا کہ student is composed of two sub object string and date string سے ہم اس کا نام سیٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹ کلاس سے ہم اس کی برتھ ڈیٹ کو سیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ کا آبجیکٹ آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں انٹ اس کے ڈے منتھ اور ایئر ہیں سب کے ٹائپس جو ہے وہ انٹ ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے کاپی کنسٹرکٹر اس کا دیا ہوا ہے ہم اس کی کلاس کا کوڈ آپ کو نہیں دکھائیں گے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اسٹوڈنٹ کلاس اب اس کا کوڈ سی پلس پلس کا ڈیٹ برتھ ڈیٹ یہ نئی چیز ہے یہ ہم نے اس میں آپ کو یلو میں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ہم ایک ایک پیرامیٹر اور ایڈ کر دیا ہے کانسٹ ڈیٹ ریفرنس کہ اس کے کنسٹرکٹر کو ڈیٹ کا ریفرنس پاس کیا جا رہا ہے کسی ڈیٹ کا یہ اس کا کوڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ یوز کی ہے تاکہ اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کیے جا سکیں یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں کولن کے بعد name N and birth date D D is the parameter جو کہ پاس کیا گیا ہے اور اسٹوڈینٹ کے کنسٹرکٹر میں وہ آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں ڈی کے پیرامیٹر کو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہوا ہے یہاں پہ نمبر ایک اور نمبر دو اب اس ہول آبجیکٹ کے دو پارٹ آبجیکٹ ہیں ان دو پارٹ آبجیکٹ میں سے پہلا آبجیکٹ کون سا کریٹ ہو رہا ہے دوسرا آبجیکٹ کون سا کریٹ ہو رہا ہے and same is the case جب فرض کریں student object out of scope جا کے ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے تو ان دو پارٹ آبجیکٹ میں سے پہلے کون سا آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے اور دوسرا آبجیکٹ ہے وہ کون سا ہے جو کہ اس کے بعد ڈائٹ ڈاؤن کرے گا یہ دو کوشچن ہم نے زین میں رکھنے ہیں نیم این تو ہم دیکھائے ہوئے ہیں کہ کون سا constructor overloaded constructor call ہوتا ہے برتھ ڈیٹ ڈی میں کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا میں دوبارہ آپ کو یو ایم ایل نوٹیشن دکھا رہا ہوں اس کی ذرا پیچھے دیکھیے جی۔ یہ ڈیٹ کے نوٹیشن کو دیکھیے اس میں ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے ایک ڈیٹ کنسٹرکٹر ہے جو کہ تین پیرامیٹرز لے رہا ہے انٹ ٹائپ کے اور تیسرا آف کورس کاپی کنسٹرکٹر جی دوبارہ سے اسکرین پہ دیکھیے this birth date the member initialization list میں جو زین میں آیا آئیے مین فنکشن دیکھیے جی ہم ڈیٹ کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں انڈر اسکور ڈیٹ کے نام سے اور اسے تین پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں اکتیس بارہ انیس سو بیاسی تینوں انٹ ٹائپ کے ہیں بیسیکلی ہم ڈیٹ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جس کی ڈیٹ کو سیٹ کر رہے ہیں ہم اکتیس دسمبر انیس سو بیاسی سے اس کے آف کورس یہ علیحدہ سے ایک آبجیکٹ ہے اور اس کے لیے تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوگا جو کہ تین ان ٹائپ کے پیرامیٹر لیتا ہے دوسرا آئیے دوسری statement student a student Fakhir اور انڈر اسکور ڈیٹ دوسرا پیرامیٹر وہ ریفرنس کا لے رہا ہے اور اس کے بعد آٹھ سو ننانوے اس کا رول نمبر ہے اور تین اشاریہ پانچ اس کا سی جی پی ہے جس کے اوپر ہم اسے کر رہے ہیں جی اسٹوڈینٹ کو پہلا پیرامیٹر سی اسٹرنگ دیا جا رہا ہے وہ تو نیم این کے ذریعے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کے پاس چلا گیا اسٹرنگ کے اور اب ہو گیا جو دوسرا پیرامیٹر ہے انڈرسکور ڈیٹ اور وہ ہم نے دیکھا تھا وہ برتھ ڈیٹ ڈی میں جا رہا ہے تو کون سا کنسٹرکٹر کال ہوا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہو نہیں سکتا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو تین پیرامیٹر لے رہا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس ایک ہی اور رہ گیا ہے copy constructor so copy constructor call ہونا چاہیے کیوں کال ہونا چاہیے copy constructor I am hopeful کہ ابھی تک آپ کو اس کا آنسر مل چکا ہوگا اور وہ کچھ آنسر اس قسم کا ہے کاپی کنسٹرکٹر کب کال ہوتا ہے کاپی کنسٹرکٹر اس وقت کال ہوتا ہے جب ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے in terms of another existing object of the same type یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہیں ہو رہا اسٹوڈنٹ کا data member birth date create کیا جا رہا ہے اور اس کو ویلو دی جا رہی ہے اس آبجیکٹ کی جو کہ پہلے ہی ڈکلیئر اور ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے اور اس کا نام انڈرسکور ڈیٹ ہے so birth date is a new object that is being created in terms of a pre existing object underscore date perfect recipe for calling a copy constructor so اب یہاں پہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے جو ہم نے birth date and within the parameter D pass کیا تھا یہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے this is the appropriate constructor under given circumstance تو آپ یہ مت سوچیے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر صرف وہی ہیں یا ڈیفالٹ ہے یا ایک دو تین پیرامیٹرز لے رہا ہے copy constructor is not the overloaded constructor copy constructor though is a specialize constructor but it is yet an overloaded constructor اور یہاں پہ جان بوجھ کے ایسی اگزامپل رکھی گئی تھی کہ کاپی کنسٹرکٹر کا یوز بھی آپ کے سامنے آ جائے as an overloaded constructor I hope کہ پہلا کوشچن تو ٹو یور سیٹسفیکشن آنسر ہو کیا ہوگا and I am hopeful کہ جو میں نے کیوں کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اس انسٹنس میں وہ آپ پہلے ہی جان چکے ہوں گے ہمارے پچھلے جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے آئیے جی اب دوسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ مین کا فنکشن ختم ہو گیا تو کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کا آرڈر کیا ہے دوبارہ پچھلی اسکرین کے اوپر جاتا ہوں پہلا تو بڑا واضح ہے کہ جب انڈر اسکور ڈیٹ کا آبجیکٹ کریٹ ہوا تو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اس کا کال ہوا جو کہ تین انٹ پیرامیٹر لیتا ہے اور وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی line overloaded constructor date اس کے بعد پارٹ آبجیکٹ ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے کاپی کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے اور اسکرین کے اوپر copy constructor colon colon data آ گیا اس کے بعد دوسرا part object overloaded constructor call ہونے کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے اسٹرنگ کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوا تھا تاکہ نیم ڈیٹا ممبر وہ کریٹ کیا جا سکے سو so, پہلے برتھ ڈیٹ کا سب آبجیکٹ کریٹ ہوا پارٹ آبجیکٹ کریٹ ہوا پھر نیم کا پارٹ آبجیکٹ کریٹ ہوا حالانکہ اب پچھلی اسکرین پہ دیکھیے اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اس میں میں میں ممبر انیشلائزیشن لسٹ حالانکہ پہلے نیم کا لگتا ہے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ کے لیے برتھ ڈے کا کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے لیکن اسکرین پہ کیا ہو رہا ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر ڈیٹا کا پہلے کال ہو رہا ہے اور اس کے بعد اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اسٹرنگ کا کال ہو رہا ہے نام کے لیے ریزن سمجھ آئی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں آرڈر کچھ اور ہے لیکن یہاں پہ وہ آرڈر کچھ اور دکھا رہا ہے جی آپ کو یاد آ گیا ہوگا ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب ممبر انیشلائزیشن لسٹ پڑھی تھی کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جو آرڈر دیا گیا ہوتا ہے اس آرڈر میں انیشلائزیشن نہیں ہوتی جس آرڈر میں ڈیٹا ممبرس کلاس میں ڈکلیئر کیے گئے ہوتے ہیں اس آرڈر میں انیشلائزیشن ہوتی ہے اسکرین پہ آپ دوبارہ دیکھیے یہ کوڈ کلاس کا ڈیٹا ممبرس دیکھیے date that is birth date اس کا ڈیٹا ممبر پہلے ڈکلیئر کیا گیا ہے اور نیم کا ڈیٹا ممبر بعد میں ڈکلیئر کیا گیا ہے سو ارسپیکٹو آف کے کنسٹرکٹر کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں کیا دیا گیا ہے آؤٹ پٹ اور انیشلائزیشن اسی آرڈر میں آئے گی جس آرڈر میں ان آبجیکٹس کو ڈیٹا ممبرس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کیونکہ برتھ ڈیٹ پہلے ڈکلیئر کی گئی تھی اس کا کاپی کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اس کے بعد نیم کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا اس لیے نیم کا کنسٹرکٹر بعد میں کال ہوا اور سب سے آخر میں جا کے چوتھی لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں constructor colon colon student whole object کا کنسٹرکٹر کال ہوا ہول آبجیکٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جیسے ہی مین کی باڈی ختم ہوئی یہ اے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اور انڈرسکور ڈیٹ آبجیکٹ یہ دونوں ڈسٹروئے ہو گئے آرڈر آف ڈسٹرکشن کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مین کلاس میں کتنے آبجیکٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں مین کے فنکشن میں دو آبجیکٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں انڈرسکور ڈیٹ اور اے اور ڈیٹ کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور کا بعد میں کال ہوا جب یہ ڈسٹرو ہوں گے تو ریورس آرڈر میں ڈسٹروئے ہوں گے پہلے اسٹوڈنٹ ڈسٹروائے ہوگا اور پھر انڈرسکور ڈیٹ کا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوگا سو سب سے پہلے ڈسٹرکٹر کال ہوا انڈرسکور اسٹوڈنٹ کے لیے پانچویں لائن آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹر اسٹوڈنٹ لیکن اسٹوڈینٹ کا جو آبجیکٹ ہے وہ کمپوزڈ ہے دو ادر آبجیکٹ سے اس کے دو پارٹ آبجیکٹ ہیں اور اس کے دو پارٹ آبجیکٹ جو ہیں ان کی ڈسٹرکشن ان کے ریورس آرڈر میں ہوگی پہلے برتھ ڈیٹ کا آبجیکٹ بنا تھا اور اس کے بعد نیم کا آبجیکٹ بنا تھا اب نیم کا آبجیکٹ پہلے ڈسٹروائے ہوگا برتھ ڈیٹ کا آبجیکٹ بعد میں ڈسٹروائے ہوگا اور اب آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ کے ڈسٹرکٹر کے بعد ڈسٹرکٹر اسٹرنگ کا کال ہوا وہ ایگزیکٹ ہوا پھر ڈسٹرکٹر ڈیٹ کا کال ہوا یہ ڈیٹ کا ڈسٹرکٹر اس ڈیٹ کا ہے جو کہ برتھ ڈے ہے اسٹوڈنٹ کی یہ ڈسٹرکٹر اس کا تھا اور ایک آخری لائن وہ بھی ڈسٹرکٹر کولن کولن ڈیٹ کی ہے یہ دوسرا ڈسٹرکٹر ڈیٹ کا کون سا ہے یہ دوسرا destructor underscore date object کا ہے جو کہ مین فنکشن میں سب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا کریٹ کیا گیا تھا سو so بیسیکلی جو آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے وہ آبجیکٹ بعد میں ڈسٹروائے ہوتا ہے so the order of destruction of objects is reverse of that of construction of objects یہ چیزیں دوسرا پوائنٹ بھی آئی ایم ہوپ فل کہ آپ پہ کلیئر ہو چکا ہوگا سو یہاں پہ ہمارا کمپوزیشن سے جو کچھ سی پلس پلس کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہم نے کانسپٹ دیکھا تھا ایگریگیشن کا بھی کہ aggregation is when some object is part of another object but they are not the essential part of it اور ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی روم کی ایگزامپل دیکھی تھی گارڈن کی ایگزامپل دیکھی تھی سو روم از این آبجیکٹ جس کے بیچ میں چیئرس پڑی ہوتی ہیں ٹیبلس ہیں بیڈ ہیں اور بھی بہت سی چیزیں but these are not essential part of the room اور اس کو ہم نے کہا تھا جب دو آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ اس قسم کا ہو کہ وہ اسینشیل ریلیشن شپ نہیں ہے اور پارٹ آبجیکٹ کی لائف ٹائم ہول آبجیکٹ سے لنکڈ نہیں ہے تو ہم اسے ایگریگیشن کہتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ ویک ریلیشن شپ ہے as as compose compare to composition which is a stronger relationship between objects aggregation کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سی پلس پلس میں ابھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا ہے یو ایم ایل کی نوٹیشن اور وہ ہم نے اگین روم اور چیئر کی لی ہے chair is an entity in real life اور اس کو ہم نے لے کے اس کا آبجیکٹ علیحدہ سے کریٹ کر دیا ہے ہم نے اس کی پوری ڈیٹا ممبرز آپ کو نہیں دکھائے ہیں نہ ہی ہم شیئر کی کلاس لے کے اس کا کوٹ لکھیں گے صرف ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں چیئر کے آ, کچھ انٹرفیس جو ہیں وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اسے دیکھ لیجئے آف کورس چیئر کا ایک تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اور اس کے بعد جو ہمارے لیے اپروپریٹ اس کے ممبر فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ فولڈ چیئر اور انفولڈ چیئر کہ کرسی ہے فولڈنگ چیئر ہے اس کو فولڈ کر دو تو اس کا آنسر بولین میں ٹرو یا فالس آئے گا کہ ہاں میں نے فولڈ کر دی ہے یا آلریڈی فولڈیڈ تھی تو میں نے فولڈ نہیں کی ہے تو وہ فالس ریٹرن کر دے گا سملرلی از کیس کہ کرسی کو انفولڈ کر دو اگر وہ فولڈڈ ہے تو وہ انفولڈ کر کے اسے جواب ٹرو ریٹرن کر دے گی یا اگر وہ آلریڈی وہ فولڈیڈ ہے تو وہ فالس ریٹرن کر دے گی یا کسی اور کیس میں بھی فالس ریٹرن کر سکتی ہے تو ہم ان دو کو یوز کریں گے روم کی کلاس جو کہ ایگریگیٹ کر رہی ہے چیئر کی کلاس کو اس کے بھی ہم نے جو دوسرے ممبر ڈیٹا ممبرس ہیں اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے ہم صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کرسیاں ہیں اور جب چاہیں کرسیاں ایڈ کر دیں ہم جب چاہیں ان سے کرسیاں نکال دیں اور ہم نے اگزامپل لی ہے یہ روم ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قسم کا کلاس روم ہے تو اس میں اب ٹو ففٹی چیئرس ہم ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ارے آف پوائنٹرس بنایا چیئرس کا اور وہ آپ کے اسکرین کے اوپر ہے اور اس کے بھی جو ہمیں ممبر فنکشن جن سے ہمیں کنسرن ہے وہ یہی ہے اس کا کنسٹرکٹر ہے اس کا ڈسٹرکٹر ہے اور فولڈ چیئر کا میتھڈ ہے جو کہ روم میں بھی پرووائڈ کیا گیا آئیے تھوڑا سا کوٹ دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پہ ہے وہ جو چیئر کی ہم نے ارے بنائی ہے it is not an array of objects this is important point please keep that in mind this is of pointers to objects so aggregation a pointer اور reference to an object is created inside a class object create نہیں ہو رہا کلاس کے بیچ میں ایز اے پارٹ اس کا پوائنٹر یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ سو کال کریٹ ہو رہا ہے انیشلائز ہو رہا ہے that's why we the sub object has a life that is not dependent on the life of its master اگر تو آبجیکٹ ہول کا پارٹ ہوتا اسی وقت کریٹ ہوتا جس وقت ہول کریٹ ہوا تھا تب اس کا اسینشیل پارٹ ہوتا اس کا لائف ٹائم وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا یہاں پہ آبجیکٹ ہم نے کریٹ نہیں کروایا ہم اس کا پوائنٹر کریٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ریزن کیا تھی ایسا کرنے کی because chair can be moved inside اور outside at any time کمرے میں جب چاہے کرسیاں لے آئیں جب چاہے کرسیاں نکال کے لے جائیں اسی طرح آج کمرہ ہے کل کمرہ نہیں ہے جب آپ کمرہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے یا آپ خود گرا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کمرے کا سارا فرنیچر بھی ٹوٹ گیا دوبارہ یوز نہیں ہو سکتا اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں نیا کمرہ بن گیا نئے کمرے میں دوبارہ یہ ڈال دیا سو اس لیے ہمارے خیال میں چیئر اور روم کے درمیان ریلیشن شپ کمپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے ایگریگیشن کا ہونا چاہیے and aggregation as a just set we implement in C plus plus through a pointer اور a reference with an object room کی امپلیمنٹیشن دیکھیے جی فلوٹ ایریا اس کا اس سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے اگلی ڈکلیریشن جو ہے that is basically giving us aggregation we have an array of pointers to objects so pointer کا ارے کریٹ ہو رہا ہے جب روم کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے array of pointers to chair create کیا جا رہا ہے ارے آف چیئرس کریٹ نہیں کیا جا رہا this is a fine distinction please keep that in mind کرسیاں کریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم کرسیوں کی طرف پوائنٹرس کریٹ کر رہے ہیں اور آپ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کے member function add chair get chair fold chair get chair جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے pointers to the appropriate chair default constructor default constructor میں اس وقت ہمیں صرف چیئر سے کنسرن ہے ہم ایریا کو آلموسٹ بھول ہی رہے ہیں اس لیے کہ اسکرین پہ ہمارے پاس جگہ ہی کم ہے تو ہم ارے کو نل سے ارے پوائنٹرس کو نل سے اسائن کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے دوسرا فنکشن ایڈ چیئر کرسیاں باہر سے لا کے کمرہ بن چکا ہوا ہے کمرہ بنے گا تبھی ہم اس میں کرسیاں رکھیں گے this is the common practice that we are use to کہ کمرہ بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں اس کا فرنیچر ڈالتے ہیں so this is what is happening جی ایڈ چیئر اور اس میں ہم بیسیکلی ایک تو پوائنٹر پاس کر رہے ہیں جس کرسی کو اندر رکھنا ہے اور دوسرا پیرامیٹر جو پاس کر رہے ہیں کہ کس پوزیشن پہ اس کرسی کو رکھنا ہے بیسیکلی اگر چاہتے تو یہ سیکنڈ پیرامیٹر دیں چاہے نہ دیں کلاس خود سے بھی یہ کر سکتی ہے کہ کس پوزیشن میں اسے جانا ہے بعض صورت یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے سو so, دوسرا پیرامیٹر اس کیس میں ہم یہ پاس کر رہے ہیں کہ اس کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے اس چیئر کو سو so, سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو پوزیشن دی گئی ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں کمرے میں پچاس کرسیاں آتی ہیں تو کو اگر کوئی باہر سے آ کے کہ جی اس کو ساٹھویں پوزیشن پہ رکھ دیں تو وہ کہتا جی میں نہیں رکھ پا رہا وہ ایرر میسج کیا ہوگا جو دے گا وہ ابھی ہم نہیں دکھا رہے سو so, اگر وہ ہے تو وہ ہم اسے نہیں رکھ رہے سو so, اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سے لے کے پچاس تک آپ اس میں رکھ دیجئے پوزیشنس کے اوپر تو وہ ہم اپروپریٹلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ارے کو اس کا پوائنٹر جو ہے ہمیں جو پوائنٹر پاس کیا گیا ہے اس کی طرف ڈال رہے ہیں گیٹ چیئر اگر یوزر کہتا ہے کہ مجھے کرسی دو بیسیکلی جو کہ یا اس کا ہینڈل پکڑاؤ مجھے پینتالیسویں پوزیشن کے اوپر جو کرسی پڑی ہوئی ہے تو اس کا وہ پوائنٹر ریٹرن کر دیتا ہے اگین سب سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ ویلڈ کرسی کا نمبر ہے بھی کہ نہیں وہ کہتا ہے جی اگر یوزر کہتا ہے مجھے اگین ساٹھویں کرسی کا ہینڈل مجھے دو تو وہ لازمی بات ہے ساٹھویں کرسی ہے ہی نہیں ہے کلاس میں صرف پچاس کرسیاں ہیں تو وہ اس کیس میں نل پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے آخری ممبر فنکشن جس سے ہمارا کنسرن ہے وہ ہے فولڈ چیئر کا کہ روم میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ ایک آپریشن ہے کہ یہ پینتالیسویں نمبر کرسی جو ہے پوزیشن پہ جو پڑی ہوئی ہے ایسے فولڈ کر دو اب کرسیوں کا پوائنٹر روم کے پاس ہے روم آبجیکٹ کے پاس ہے چیئرس تو کہیں باہر پڑی ہوئی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ایگریگیٹڈ ہے تو بیسیکلی وہ ارے میں جاتا ہے اپروپریٹ پوزیشن پہ جاتا ہے جو چیئر آبجیکٹ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو تھرو پوائنٹر اس کا ممبر فنکشن کال کرتا ہے فولڈ چیئر کا اور وہ چیئر اپروپریٹلی فولڈ ہو جاتی اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ اسے ریٹرن فالس کر دیتا اب آئیے ہم مین فنکشن لکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کو کیسے ہم مزید اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو اس سے ریلیٹڈ یہ کوٹ ہے سو مین فنکشن میں سب سے پہلے ہم چیئر کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں سی ایچ ون کے نام سے اس کے بعد ایک بلاک شروع کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے سی اور سی پلس پلس میں it's a block structure language تو جب بھی نیا بلاک کریٹ کرنا ہو بیسیکلی ہم کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ لیفٹ بریس سے اسٹارٹ ہوتی ہے so we start a new block left brace اور اس کے بعد روم کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں room I think so it is R one جی روم آر ون سو نیا آبجیکٹ کریٹ ہو گیا روم کریٹ ہو گیا اب روم کریٹ ہو گیا ہم نے اس میں کرسی ایڈ کرنی ہے کرسی ایڈ کرنی ہے تو کرسی پہلے ہونی چاہیے تھی اسی لیے ہم نے چیئر سی ایچ ون پہلے سے بنا لی تھی اب ہم روم میں چیئر ایڈ کرتے ہیں R one dot add chair address of C H one اور یہ کیونکہ پہلی کرسی ایڈ کی جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے پہلی پوزیشن پہ رکھ دو سو دس از دی کوڈ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں R one dot at chair ampersand C H one that is the address of chair one comma one parenthesis closed semicolon کمرہ بن گیا ہے کرسی پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے بنی ہوئی ہے اس کا ایڈریس پاس کر دیتے ہیں یہی چیز نوٹ کرنے کی ہے ہم اس کا ایڈریس پاس کر رہے ہیں کرسی پہلے سے موجود تھی چیئر سی ایچ ون پہلے ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے پہلے کرسی کریٹ ہو چکی ہوئی ہے سو اس کا lifetime room R one کے لائف ٹائم سے بالکل جدا ہے کرسی پہلے کریٹ ہو چکی ہوئی ہے سو روم بنایا اس میں کرسی ایڈ کر دی پھر اگلا اگلی لائن جو ہے that is R one dot fold chair one کہ جو ابھی کرسی ہم نے ایڈ کی ہے ہم کہتے ہیں کمرے میں آر ون کمرے میں جو کہ ابھی ہم نے بنایا ہے فولڈ کر دو اور ابھی اس سے پچھلی اسکرین شاٹ کے اوپر ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں اس کا کوڈ کیا ہے فولڈ کرنے کا سو کرسی ایڈ کی اس کے بعد اسے فولڈ کر دی یہی ہم نے کام کیا بلاک ختم ہو گیا رائٹ بریس آ گئی جیسے ہی رائٹ بریس آئی تو جس اسکوپ میں روم کریٹ کیا ہوا گیا تھا وہ کیونکہ بلاک ختم ہو گیا اسکوپ ختم ہو گیا روم آر ون کا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا سو آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا آر ون ڈائز ڈاؤن کرسی ڈائی ڈاؤن ہوئی آف کورس ناٹ کرسی ایز سچ اس کا پارٹ نہیں تھی اسینشیل پارٹ نہیں تھی آر ون کے آبجیکٹ کو صرف ایک قسم کا کرسی کا پوائنٹر دیا گیا تھا کرسی آبجیکٹ کہیں اور کریٹ ہوا تھا اور ہم نے ڈسٹرکٹر میں کرسی کو ڈسٹرو نہیں کیا ڈسٹرکٹر میں اس کے جو دو ڈیٹا ممبر تھے صرف وہ ڈسٹروائے فلوٹ ایریا وہ ڈسٹروائے ہو گیا اور ارے آف پوائنٹرز ڈسٹروائے ہو گیا mind it array of pointers this array of pointer is statically allocated اس کے اوپر ہم ویسے ڈیلیٹ کال نہیں کر سکتے ہم ڈیلیٹ صرف ڈائنمیکلی ایلوکیٹڈ میمری کے اوپر کار کرتے ہیں یہ اسٹیٹیکلی ایلوکیٹڈ میمری سو یہ ارے آف ان نمبر یہ ڈسٹرو ہو گیا لیکن اس ارے میں جو پوائنٹرز تھے جو چیئرز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں وہ چیئرز ڈسٹروائے نہیں ہوئی سو so اگر یہ چیئر ڈسٹروائے نہیں ہوئی تو روم کا لائف ٹائم جو ہے وہ چیئر کے لائف ٹائم کو گور نہیں کر رہا اور اسکرین پہ اگر آپ دیکھیے تو اس سے اگلی لائن کوڈ کی جو لکھی گئی ہے وہ اسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اسکرین پہ دیکھیے یلو لائن میں لکھا گیا ہے C H dot unfold chair one chair one پہلے سے ایگزٹ کر رہی تھی روم ڈسٹروائے ہو گیا روم ڈسٹروائے ہونے سے پہلے اس چیئر کو اس نے فولڈ کر دیا تھا اب اس کے بعد روم ڈسٹروائے ہو گیا لیکن still that chair is existing وہ فولڈیڈ پوزیشن میں ہے اب کمانڈ دی جا رہی ہے اس چیئر کو کہ آپ اپنے آپ کو انفولڈ کر لو اور وہ اپنے آپ کو انفولڈ کر لیتی ہے so now I hope you understand through this concrete example that the relationship between room and chair is not that of an essential part chair is a part no doubt but it is not an essential part its lifetime is not being regulated by the lifetime of the whole object room R one R one بعد میں کریٹ ہوا آر ون پہلے ڈسٹروائے ہو گیا چیئر اس سے پہلے کریٹ تھی چیئر اس کے بعد بھی رہی چیئر کس وقت ڈسٹروائے ہوگی جب مین فنکشن پوری طرح سے ختم ہو جائے گا یا پروگرام ایکزیکیوشن ختم ہو جائے گی اور اس وقت تو ہر چیز ڈسٹروائے ہو جاتی so that is the nutshell that aggregation the whole object contains either a pointer or a reference toward an object not the object itself اگر وہ آبجیکٹ اپنے بیچ میں رکھے تو کمپوزیشن ہے اگر آبجیکٹ کا پوائنٹر یا آبجیکٹ کا ریفرنس اپنے پاس رکھے تو دس از ایگریگیشن اور بھی کئی طریقے ہیں اور یہ کمپوزیشن اور ایگریگیشن کا کی سی پلس پلس میں کافی طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ ڈیلیکیٹ ایشو بھی ہے فرسٹ کورس کے طور پہ یہی دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مین ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھ لیں تو this will suffice for lot of purpose unless you go to the very advance programming concept یہ جو کمپوزیشن اور ایگریگیشن کے کانسیپٹ ان دو لیکچرس میں بتائے گئے ہیں these are the main techniques through which these two techniques are implement in C plus plus next topic friend function کا یہ ٹاپک اور اس سے اگلا ٹاپک جو کہ فرینڈ کلاس کا ہے یہ دو ٹاپکس ہیں جو کہ سی پلس پلس کو امپلیمنٹیشن نیڈس کے لیے چاہیے تھے آپ کہہ لیجئے for the sake of efficiency چاہیے ان دو کے کورسپونڈنگ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کی تھیوری میں کوئی چیز نہیں ہم نے پڑھی اور نہ ہی ایز سچ یہ فرینڈ شپ کا concept object oriented programming per se میں آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم پر سے میں آپ کو ملے گا these are so called implementation details کہ ایک کلاس یا ایک فنکشن ایک کلاس کا فرینڈ ہو سکتا ہے یا ایک کلاس دوسری کلاس کی فرینڈ شپ ہے اور اس کی کانوٹیشنس کیا ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھیے چھوٹا سا کوڈ لکھا ہوا ہے ایک کلاس ایکس ہے اس کے دو پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس ہیں اے اور بی اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک ممبر فنکشن لکھا ہوا ہے اس کا نام بھی ممبر فنکشن لکھ دیا ہے کیا کرتا ہے اس سے ہمارا غرض نہیں ہے ہم فرینڈ شپ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی فرینڈ فنکشن کو اب ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے وائڈ ڈو سم تھنگ کوئی گلوبل فنکشن ہے جو اس کلاس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اور اس کو پیرامیٹر دے رہے ہیں آبجیکٹ ایکس کی ٹائپ کا جو ابھی ایکس کلاس بنائی ہے اس کا ایک آبجیکٹ کریٹ ہوا ہوا ہے اور وہ اسے پیرامیٹر کے طور پہ دیا جا رہا ہے اور ڈو سم تھنگ کی باڈی میں آ کے ہم اس پیرامیٹر سے اس کے پرائیویٹ آبجیکٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں O B J dot A is equal to three and O B J dot B is equal to four اور آپ کو پتا ہے کہ ہم آبجیکٹ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتے ہیں کمپائلر ایرر دے گا بڑی اچھی بات ہے لیکن لینگویج میں for the sake of implementation اور for the sake of efficiency جس کی میں آپ کو ابھی اگزامپل نہیں دے سکتا ضرورت پڑتی ہے کہ میں کہوں جی کہ میرا کوئی فرینڈ ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے جو نارمل لوگ نہیں کر سکتے آف کورس میری جیب میں عام لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے لیکن اگر میرا ایک دوست ہے تو وہ کبھی میری جیب میں ہاتھ ڈال لے تو میں شاید برا محسوس نہ کروں میرا قریبی دوست ہے الاؤ ہے آپ کے بھی دوست ہیں جن کے آپ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں سو بالکل یہی بات ہے کہ اگر میرا دوست ہے اور میں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ جیب وچ از مائی پرائیویٹ پارٹ اس میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے کی کوشش کرے تو میں مائنڈ نہیں کرتا میں اسے کرنے دیتا ہوں فرینڈ شپ کا بھی یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کلاس کہتی ہے کہ یہ function which is an outside function یہ میرا دوست ہے تو وہ دوست فنکشن اس کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسس کر سکتا ہے یا دیکھیے جی کلاس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ فنکشن ڈو سم تھنگ جو کہ کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے باہر کہیں ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا گیا ہے کلاس یہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ میرا دوست ہے آپ کی اسکرین کے اوپر یلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے friend void do something X O B J so do something is a friend function of class X اور اس کو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے ایکس ٹائپ کا the important point is that do something is not a member function of this class اگر ممبر فنکشن ہوتا تو پھر فرینڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم آلریڈی جانتے ہیں اپنے پریویس نالج سے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا ہوا ہے کہ ممبر فنکشن کلاس کے ڈیٹا پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس کو پرائیویٹ ممبر فنکشنس کو ایکسس کر سکتے ہیں سو so, یہ جو فرینڈ شپ ہے یہ فرینڈ فنکشن ہے ہی وہ جو کہ اس کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے اور یہ کر کیا سکتا ہے کیونکہ کلاس نے کہہ دیا یہ میرا دوست ہے اس لیے یہ اس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسس کر سکتا ہے جو کہ اسکرین کے اوپر آپ آخری لائن دیکھ رہے ہیں یہ فرینڈ فنکشن جو ہیں یہ ان کا پروٹوٹائپ کہاں پہ لکھا جائے پبلک کی ورڈ کے بعد لکھا جائے پرائیویٹ کی ورڈ کے بعد لکھا جائے کیونکہ do something friend function جو ہے کلاس کا ممبر فنکشن سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو پبلک اور پرائیویٹ اسپیسیفائر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ اسپیسیفائر تو صرف ممبر ڈیٹا اور ممبر فنکشن کی ایکسیسبلٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں فرینڈ فنکشن کی ایکسیسبلٹی کو یہ ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں تو فرینڈ فنکشن چاہے آپ پرائیویٹ کی ورڈ کے بعد لکھ دیجیے ممبر اسپیسیفائر کے بعد لکھ دیجیے یا پبلک کے فرنٹ پبلک ایکسس اسپیسیفائر کے بعد لکھ دیجیے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ اسکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں سو دس از ڈو سم تھنگ اب اس کا code O B J dot A is equal to three and O B J dot four اب یہ کمپائلر ایرر نہیں دے گا کیونکہ کلاس ایکس نے کہہ دیا تھا کہ ڈو سم تھنگ فنکشن جو ہے میرا فرینڈ فنکشن ہے اس لیے اس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے نمبر ایک بات نمبر دو اس کی جب do something function define کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ فرینڈ نہیں لکھ سکتے صرف جو پروٹوٹائپ کلاس میں اس فنکشن کا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ فرینڈ دیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں فرینڈ نہیں دیتے اگر ڈیفینیشن میں فرینڈ لکھیں گے تو کمپائلر ایرر دے دے گا آپ کی اسکرین پہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں اسی طرح فرینڈ کلاس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک کلاس دوسری کلاس کو اپنا فرینڈ ڈکلیئر کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاس ایکس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ کلاس وائی میرا فرینڈ ہے now X is saying Y is my friend یہ ٹو وے ریلیشن شپ نہیں ہے کلاس وائی نے یہ نہیں کہا کہ کلاس ایکس میرا فرینڈ ہے very important X is saying that Y is my friend so Y X کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے وائی نے نہیں کہا کہ ایکس میرا فرینڈ ہے تو ایکس وائی کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ اگزامپل آپ کے سامنے class X friend class Y اور ایکس کا پرائیویٹ پارٹس ہیں پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے X underscore variable one X underscore variable two again friend function ہو فرینڈ کلاس ہو ڈزنٹ میٹر پرائیویٹ پارٹ میں اسے لکھیں پبلک پارٹ میں لکھیں یہ وائی کلاس کا کوڈ ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے تین ڈیٹا ممبرس ہیں int Y variable one Y variable two اور ایکس آبجیکٹ اٹ سیلف اور اس کا ایک پبلک ممبر فنکشن ہے سیٹ ایکس اور سیٹ ایکس میں جا کے O B J X dot X کے او بی جے ایکس کو ایک پرائیویٹ ویریبل ایکس ویریبل کو سیٹ کیا جا رہا ہے آبجیکٹ ایکس کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ایکسس کیا جا رہا ہے اور یہ ایرر نہیں ہے کیوں ایرر نہیں ہے کیونکہ کلاس ایکس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وائی وائی میرا فرینڈ ہے تو میری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے میرے پرائیویٹ ممبرس کو میرے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے کوئی ایرر نہیں ہے سو دس از ون وے کہ وائی نے ایکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایکس کا آبجیکٹ وائی ڈکلیئر ہی کرے اسکرین پہ دیکھیے دوسرا طریقہ جس میں class Y which is a friend of X can access the private part of X یہاں پہ ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا شاید دیکھ بھی رہے ہوں کہ وائی کلاس نے ایکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا وائی کلاس کے ممبر فنکشن میں ایکس کلاس کا object as a parameter pass ہو رہا ہے اور جب یہ پیرامیٹر کے طور پہ پاس ہو رہا ہے تب بھی وائی کے ممبر فنکشن میں سے اس ایکس آبجیکٹ کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کیا جا رہا ہے اور آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اسے ایکسس کر لیا تو یہ دو طریقے ہیں جس سے Y class which is a friend of X can access the private part of an object of type X اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں حسب معمول آج جو ہم نے پڑھا اس کا کوئک ریویو ہم نے کمپوزیشن سے سٹارٹ کیا کمپوزیشن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی امپلیمنٹیشن اس میں ہمیں ایک تھوڑا سا اوور ہیڈ نظر آیا تھا امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس اوور ہیڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہول آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر میں سے پارٹ آبجیکٹ کا appropriate overloaded constructor explicitly call کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے پارٹ آبجیکٹ کا ممبر اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کولن نیم این اور کوما برتھ ڈیٹ ڈی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کال کر رہے ہیں ایک کیس میں ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر تھا جو کہ پیرامیٹر پوائنٹر ٹائپ کا لے رہا تھا جبکہ دوسرے کیس میں برتھ ڈیٹ والے کیس میں کاپی کنسٹرکٹر ایکچولی کال ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایفیشنسی ہمارے پروگرام میں آ گئی کمپوزیشن میں اور اس کا جو کوڈ تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے پارٹ میں اور ہول میں جیسے ہی ہول کریٹ ہوتا ہے پارٹ کریٹ ہوتے ہیں ہول ڈائی ڈاؤن کرتا ہے پارٹ ڈائی ڈاؤن کرتے ہیں آرڈر آف کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن یہ تھا جیسے ہی ہول کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے ایکچولی پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہول آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر ایکسیکیوٹ ہوتا ہے لیکن جب ہول آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو پہلے ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور پھر پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر ایکسیکیوٹ ہوتا ہے آرڈر اگر more than one part objects ہوں تو کلاس میں جس آرڈر میں وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں اس آرڈر میں وہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں اور اس کے الٹے آرڈر میں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ایگریگیشن میں گئے weak relationship between objects example being room and chairs کہ ایگریگیشن کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ایگریگیشن میں نارملی ہول کلاس اپنے پاس پوائنٹر یا ریفرنس رکھتی ہے پارٹ آبجیکٹ کا اٹ سیلف ان آبجیکٹ کو کریٹ اپنے پاس رکھتی نہیں ہے انڈائریکٹلی اپنے پاس رکھتی ہے ان کا ہینڈل اس کے پاس ہوتا ہے اور ہم نے اگزامپل دیکھی روم بنایا جس میں پچاس کرسیوں کی گنجائش ہے اور جب چاہیں ہم کرسیاں اس میں ایڈ کر دیں اس کمرے میں جب چاہیں اس سے کرسیاں نکال دیں سو so, اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے آبجیکٹس کے درمیان تو وی امپلیمنٹ تھرو ایگریگیشن اور ایگریگیشن ہم پارٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر یا ریفرنس ہول آبجیکٹ کے پاس سکتے ہیں this is the main implementation change between composition and aggregation composition میں whole object part object whole object کے پاس ہوتا ہے یو کین سی فزیکلی ہوتا ہے کین سے والی بات ہے جبکہ ایگریگیشن میں آبجیکٹ پر سے ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں ہوتا انڈائریکٹلی اس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس اس کا پوائنٹر ہے یا اس کا ریفرنس ہے اور آخر میں ہم نے فرینڈشپ کا کانسپٹ دیکھا کہ ایک کلاس کا ایک گلوبل فنکشن فرینڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری کلاس بھی اس کی فرینڈ ہو سکتی ہے اور فرینڈ شپ میں صرف ایک ہی چیز الاؤڈ ہے اور وہ ہے کہ جس فنکشن یا جس کلاس کو فرینڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے اور یہ فرینڈ شپ کا کانسیپٹ جو ہے یہ بیسیکلی کچھ امپلیمنٹیشن کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے لینگویجز دیتی ہیں اور وہ ہم ابھی میں اس کی کوئی کنکریٹ ایگزامپل نہیں دے سکا تھا ایک دو لیکچر میں آپ کے پاس فرینڈ فنکشن کی ایگزامپل بھی آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ